زہر بن حرب نے کہا ہمیں مروان بن معاویہ فزاری نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں قیس بن ابی حازم نے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چودہویں رات کے چاند کی طرف نظر کی اور فرمایا سنو تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس پورے چاند کو دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں تم بھیڑ نہ لگاؤ گے اگر تم یہ کر سکو کہ سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز میں مصروفیت سستی وغیرہ سے مغلوب نہ ہو تو تمہیں یہ نعمت عظمہ مل جائے گی آپ کی مراد اثر اور فجر کی نماز سے تھی پھر جری رضی اللہ عنہ نے یہ آئے پڑھی وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها اور اپنے رب کے حمد کی تسبیح بیان کرو سورج کے نگلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چونتیس